بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو بانوے مکہ مدینہ اللہ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے مکہ مکہ مکہ کتنا میٹھا نام ہے مدینہ مدینہ مدینہ دل تڑپ اٹھا ابھی ایک دو روز کی بات ہے ایک ساحل نے گھیر لیا بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کو کچھ دینا گناہ کا کام ہے خصوصاً وہ جو مساجد میں مانگتے ہیں طرح طرح کے بھیش بدل کر طرح طرح کے قصے سنا کر یہ لوگ نمازیوں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں اور مساجد کے ماحول کو بھی اہل اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کو بھیک نہیں دینی چاہیے یہی مال کسی اچھے نیک کام میں لگا دینا چاہیے جس سائل نے مجھے گھیرا وہ بھی تمام علامات سے پیشہ ور لگتا تھا جو پیشہ ور نہ ہو وہ ضرورت پوری ہونے پر فوراً گھر چلا جاتا ہے مگر یہ تو پوری ڈیوٹی دیتے ہیں سارا دن مانگتے ہیں اور ہمیشہ مانگتے ہیں ان کے اندر جو مانگنے کا ذوق ہے وہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح نصیب فرمائے کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں سارا دن مانگیں ساری رات مانگیں مانگ مانگ کر مانگیں اور ہمیشہ مانگتے ہی رہیں صرف ایک اللہ تعالیٰ سے صرف ایک اللہ تعالیٰ سے یہ ذوق حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کو بہت زیادہ حاصل تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پکے فقیر تھے مانگنے سے نہ تھکتے تھے نہ اکتاتے تھے اس لیے تھوڑی سی عمر میں اتنی لمبی ہمیشہ کی زندگی اور مزے پا گئے اور ابھی تک ان کے اعمال جاری ہیں ان کی نوکری جاری ہے اور ان کی ترقی جاری ہے پھر ایک اور بزرگ دیکھے یہ ہمارے حضرت قاری عرفان صاحب رحمہ اللہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور منوانے کا ذوق اور طریقہ حاصل تھا ہم لوگ تو بس دو چار بار ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں اور طرح طرح کے وساوس میں پڑ جاتے ہیں لیکن جن کو مانگنے کا مقام معلوم ہو جائے اور مانگنے کی لذت سے آشنا ہو جائیں وہ ایک ہی دعا بغیر قبول ہوئے اسی سال تک روزانہ سینکڑوں بار مانگنے سے بھی نہیں تھکتے مجنو لیلا کے پاس بار بار جاتا تھا روٹی یا کچھ اور مانگنے اور ہر بار اس کی خواہش ہوتی تھی کہ لیلا نہ دے تاکہ وہ دوبارہ اس کے پاس مانگنے جا سکے اسی مانگنے کے دوران اس کا دیدار کر سکے کے پاس بیٹھ سکے اس کی منت سماجت کر سکے سے باتیں کر سکے دعا مانگنے والا اپنے محبوب اور کریم رب کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے وہ اپنے محبوب رب سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اس کے قرب کے مقام میں جا بیٹھتا ہے اس پیشہ ور سائل نے مجھے گھیر لیا میں گاڑی میں بیٹھا تھا میں نے سر جھکا لیا تاکہ وہ چلا جائے مگر وہ پینترے بدل بدل کر دعائیں دیتا رہا مگر میرا نظریہ پختہ تھا کہ اس کو نہیں دینا اچانک اس نے دعا دی اللہ تمہیں مدینہ لے جائے مدینہ کا لفظ سنتے ہی میرا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا ہاں مدینہ کے نام پر دھوکہ کھانا بھی مجھے اچھا لگا اور مدینہ جانے کے شوق نے اور سب کچھ بھلا دیا ہائے وہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک جا رہے ہیں دونوں پاؤں مبارک پھٹ چکے ہیں پاک خون ان مبارک قدموں سے ٹپک ٹپک کر پتھروں کو رنگ رہا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں ارے مدینہ جانا کوئی معمولی بات ہے ارے مدینہ جانا کوئی چھوٹا کام ہے لوگ پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہتے ہیں نادان کہیں کے مدینہ کے نام سے ہی خوشبو آتی ہے اور سیدھی دل میں اتر جاتی ہے آپ ابھی سانس کھینچیں مدینہ مدینہ مدینہ دل اور جان خوشبو سے بھر جاتے ہیں اللہ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے مکہ مکہ مکہ کتنا میٹھا نام ہے مدینہ مدینہ مدینہ حج اور عمرے کے قافلے حج بیت اللہ اسلام کا ایک محکم اور قطعی فریضہ ہے اس لیے حج بیت اللہ کی دعوت دینا بھی عبادت ہے اور مسلمانوں میں مکہ اور مدینہ کی محبت جگانا بھی عبادت ہے الحمدللہ گزشتہ سال حج کے موضوع پر ایک دو کالم لکھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں میں مقبولیت عطا فرمائی ابھی ایک اور صاحب کا پیغام آیا کہ حج اور عمرے کی یاد دہانی پر مزید لکھا جائے ہاں ان کی بات ٹھیک ہے مسلمانوں کے دلوں میں جب تک کعبۃ اللہ حجر اسود مکہ اور مدینہ کی کشش رہتی ہے ان کا دل بہت سی غفلتوں اور بہت سی غلطیوں سے بچا رہتا ہے جب ان کے دل میں کعبہ شریف روزہ اقدس حرم شریف اور مسجد نبی کا شوق ابھرتا ہے تو بہت سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں اس سال الحمدللہ سرکاری حج سکیم میں تین لاکھ سے زائد مسلمانوں نے درخواستیں جمع کرائیں پچاسی ہزار افراد کا نام نکل آیا جبکہ باقی دل تھام کر رہ گئے اب پرائیویٹ گروپوں میں داخلے شروع ہوں گے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے آج کل کے مالدار مسلمانوں میں یہ غلطی عام ہے کہ وہ اپنی معمولی سی آرائشوں اور آسائشوں کے لیے مہنگائی پھیلا دیتے ہیں حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کے مالدار افراد ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے مال کی وجہ سے غریبوں کا دل نہ دکھے اور نہ غریبوں پر بوجھ زیادہ ہو بہرحال پرائیویٹ داخلے بھی پورے ہو جائیں گے پھر کئی مسلمان اور طریقوں اور ویزوں کے ذریعہ حرمین شریفین تک پہنچنے کی کوشش جاری رکھیں گے حرم شریف کا عشق واقعی بہت عجیب ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بار کراچی میں ہمارے حج ویزے بند ہو گئے تو ہمارے بزرگ تڑپ اٹھے یوں لگتا کہ غم سے جان نکل جائے گی حضرت مفتی جمیل خان صاحب شہید صبح سے نکلتے اور رات تک کوشش میں لگے رہتے دلحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا آخری فلائٹ سات دلحجہ کو جانی تھی پانچ تاریخ تک ہر کوشش ناکام ہو گئی مگر کسی نے نہ دعا کی نہ شوق کم ہونے دیا اور نہ محنت میں کمی کی چھ تاریخ دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے شوق کے آنسوؤں کو قبولیت دے دی اچانک سعودی کونسلیٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے چالیس ویزے جاری کر دیے یوں لگا کہ عید آ گئی کوئی شاپر میں عید پر عید آ گئی کوئی شاپر میں دو جوڑے رکھ کر بھاگا تو کوئی بغیر سامان ہی دوڑ پڑا اور پھر آخر سات الحجہ کو یہ قافلہ کعبت اللہ کے سامنے کھڑا تشکر کے آنسو بہا رہا تھا بے شک اچھی چیز کا شوق بے حد طاقتور روحانی نسخہ ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے مسلمانوں اپنے دل سے موبائل کا شوق نکالو ویڈیو اور تصویر کا شوق نکالو یورپ امریکہ کا شوق نکالو وہاں کچھ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے ارے اپنے دل میں مکہ مکرمہ کا شوق بھرو اللہ کی قسم وہاں بہت کچھ ہے وہاں سب کچھ ہے اپنے دل میں مدینہ منورہ کا شوق بھرو رب کعبہ کی قسم وہاں بہت کچھ ہے وہاں بہت کچھ ہے ہم نے تو مکہ اور مدینہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی حضرات صحابہ کے نام سے پوچھو کہ مکہ کیا ہے مدینہ کیا ہے مکہ اور مدینہ تو بڑی چیز جس دل میں مکہ اور مدینہ کا عشق اور شوق سچائی کے ساتھ اتر جائے وہ دل بھی قیمتی اور خوشبودار ہو جاتا ہے پاک اور طاقتور ہو جاتا ہے اے حجاج کرام مکہ اور مدینہ جانے سے پہلے مکہ اور مدینہ کو سمجھ کر جانا اے عمرہ کے قافل و وہاں کی فضاؤں کو ہم غریبوں کا سلام کہنا اور بتانا کہ تمہارے عاشق اور قدردان صرف وہی نہیں جو یہاں آ گئے اور بھی بہت سے تمہارے سچے عاشق ہیں وہ تو اپنی جان پر چل کر بھی آنے کو تیار ہیں مگر نہیں آ سکتے مگر نہیں آ سکتے اللہ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے مکہ مکہ مکہ کتنا میٹھا نام ہے مدینہ مدینہ مدینہ مجاہد کا مقام مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کو ہجرت اور جہاد کی یاد دہانی کراتے ہیں مشرقین نے مکہ کو جب مکہ نہ رہنے دیا تو ایمان نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ نے ایمان کو گھر دیا اس لیے مدینہ دار الایمان تھا اور آج بھی الایمان ہے ایمان نے مدینہ میں جہاد کو پایا اور پھر جہاد کی سواری پر ایمان مکہ کو لوٹا اور مکہ کو دوبارہ مکہ بنا دیا اور پھر ایمان جہاد کی سواری پر ساری دنیا کو مکہ اور مدینہ سے جوڑنے کے لیے چلتا گیا چلتا گیا یوں ہر مسلمان کے لیے کامیابی کا ایک واضح نصاب سامنے آ گیا مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور پانچویں چیز نصرت سورہ انفال کے آخر میں غور فرما لیجئے دل باغ باغ ہو جائے گا اب ایک مومن کو اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت ہے یا نہیں اگر موجود ہے تو الحمد للہ الحمد للہ اور اگر کوئی کمی ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے اللہ استغفر اللہ اسی طرح ہر مومن کو اپنے اعمال نامے میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت ہے یا نہیں اب آئیے اصل بات کی طرف وہ ہے دل کا شوق دل کا ذوق کیا ہمارے دل کا شوق مکہ مدینہ ہجرت جہاد اور نصرت سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے تو بہت مبارک صد مبارک محاذوں والے مجاہدین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی روح مکہ مدینہ میں ہوتی ہے ان کو اگر جنگ چھوڑ کر مکہ مدینہ جانے کا کہا جائے تو آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ چھڑ جھکا لیتے ہیں اور جنگ کے میدان سے نہیں ہٹتے اور بالآخر شہادت کے بعد ان کو آخرت کے اس مقام کی نیشنلٹی اور شہریت مل جاتی ہے جو زمزم اور جبل عہد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تب ان کی روحیں مکہ کی سیر کرتی ہیں اور مدینہ کے مزے لوٹتی ہیں اور ان کا مکہ اور مدینہ جنت تک پھیل جاتا ہے یا اللہ نااہل صحیح پھر بھی مقبول شہادت کا سوال ہے اللہ اللہ اللہ